جس کے اندر جو خوبی جو صرف جو قوت ہے اس کو دوسرے آباد کے خلاف اس خوبی اور طاقت کا ہی زیادہ حساب لیا جائے منڈل پر منڈل قیامت میں صحیح تین آدمی اللہ کے حضور پہ ہوں اور تین آدمیاں کو ہی الگ الگ حساب کتاب حالانکہ دانس ایمان ہر ایک حکم بے بھائی سارے حکومت لیکن بنا بنا دان کے اندر انتظام کسی کو زیادہ تعتم

میں تو جسمانی طاقت تھی اس میں کس طرح دوسرا آدمی اس میں اللہ تعالیٰ پوچھ لے کہ میں تمہوں علم کس طرح کی وہ کس طرح اس سے مقام کے اس تیسرا آدمی اس کو اللہ تعالیٰ پتھر ہے میں تمہیں مار دیتا کسے کا اللہ کے حضور ہے لیکن ہر کوئی جواب دہی کی اس کی امتیازی طاقت کے مقابلے نہیں جاتی کی جاتی حضور فرمندے ہیں کہ طاقت والا سربت والا احمد ایک جواب ہے نا کیا ہے میں تیرے دین کی کامیابی تیرے دین کے حلبے میں اس اللہ کی کتاب سے غالبان واسطے لڑتا ہے حتہ کے میں نے طاقت پر دھیان اس کے رستے میں قربان کر اللہ کا سمجھ ہاتھ کے لیے فرمان ہے ایک گھر تو ٹھیک ہے تم شاسکوں جو ہے استعمال چاہیے گا اور شاخ میں آدمی جنگ میں لیکن مل کر کے سیکھا میں پھر اس کو بیان کیا میں لوگوں کے سامنے اس میں احکام بیان کیا جو منوے روٹی دیتی تھی میں اس سے کمپنی کی نہیں خرچ کرتا اللہ تعالیٰ بھگوان کے کہ جو بالا ان کا پائے دور کو اس بات پہ

اس دل میں جواب نہیں واسطے نہ تو ٹھیک سیکھتا نہ تیرے واسطے کیا تم اس کو پکڑ کے دونوں سے کرنا تیسرا آدمی آئے گا ہم کو پوچھا جائے پہلے مال دیکھتا دول تیری اہمیت ہے یا نہیں کہ میں تینوں رٹ بے حد مختلف اس نے کتنے خرچ تو یہ سب سوے کی یاد تھا میرے دروازے اتنے فقیران کا مسکیل کا یتیم کا محتاجہ کا جب کٹا رکھا رہتا بڑی بھیڑ ہو میں بہت غریبوں میں شکیلوں سے حق اللہ تعالیٰ فرمان نے اس حق سے تو باتی لیکن یہ جو کالا ان کا جواب تو کرتا ہے سب کچھ اس بات کر رہے ہو کہ لوگ کر یہ بڑا سطح یہ بڑا حق ہے یہ بڑا موصالہ فقیر مشکل جو میں جنہوں نے جو کچھ رہا ہے وہ مجھے مل گیا آس وش پاس بھی تمہارا میں بھی پکڑو گروس کے درمیان یہ جو جو خوبی اللہ نے انہوں نے عطا فرمائی اس سے ہی خوبی کا انہوں نے تم سوال کیا علم والے کو طاقت کا سوال ہو طاقت والے کو علم کا سوال ہو مال والے کو مال کا سوال کیا طاقت کا سوال کیا علم کا سوال نہیں جو اس میں جتنا ہے وہی اللہ تعالیٰ فرمان دے ایک چیزوں نے دے دیا ہر آدمی اپنی اپنی ذمہ داری کہ بنو اللہ نے کیوں دکھا میں دیتا ہوں فرمایا میں کہتا ماں علم جس شخص کو اللہ نے علم دیا پھر اس کو چھپانا لوگوں کے سامنے بیان کیا ہر بات نہیں کہتے میا کل کے ماں جومل کی آمد نگامن میں اس کی اب کی لگام بنا کے دیکھو پہلے گیا کیا جائے گا کہ دکھ ماں کوئی کا تک جس علم کو چھپانا ہے اس چھپان کی سزا ہوتا ہے اس سے کئی فرمایا کہ جہاں آدمی مال کا دور چھپایا فرمایا جیسے اس کا مال کی بکری فرمایا ایشو لگا دیتا جائے گا چیک کرنا چاہتا جہاں بکریاں نکلیاں انہوں نے اس وقت زندہ کر کے بلایا گیا پھر تر تیو ہو بے گرو نے ہاتھ بس آتا اور ہوں بے اللہ پیرا نال اس کو لٹا لیتی ہاؤ اور سیما نال اس مار مار کے رشتے کرنا محفوظ رکھتا سک ہر کا آدھار ملا میں جس شخص سے پاس اونٹ سکتے انہوں میدان کی قیامت کے دل بجا کے اس سے کھٹ دیتا افا افواہ ان اپنے تارنام کو کچھ لے اور دن مار مار کے تک مار مار کے اس کا گوشت کھلا رہتا ہے اس واسطے جو دوست کرنے لکھتا تھی اس کا حق کے نہیں لاتا سے صرف فرمایا جس کے پاس سونا چاہیے سونا سے چاہیے جونا جو ہوا اجائے دارے جہن اس جہنم کی آدمی سپایا پر سکما پھر اس کے نام جسم اس جسم سے منہ میں چہرے سے پیسوں سے لاش حصے جا کے اس کا جو ہے ہونے کا کیا جائے گا ہر مال جس کو بچا بچا کے رکھا فرمایا کہ پھر کئی آدمیوں نے گالوش ایک بہت بڑا اجتہار کے اس سے منہ دیتے گھر میں تیرا ہے منہ جیسے سوکھ پائے گا دہلیم وہ پوچھے گا کہ تم کون سمے گا آنا مالو کا آنا سنجو کا میں تیرا بال میں تیرا سرانا دکھ معصوم کا تک جس کو اس کا محبوس رکھ کے جمع کر رہا ہے وہ ہونا ملک ہر آدمی نال اللہ اللہ کے بنوا دے جس چیز کا اس کو انعام ملے اس انعام کی جواب دہی اس کو الگ جی جی چیز اس کو دیتی ہے اس چیز کا جواب ایک کوئی طرح مراد نبی کے اندر اللہ سارا ملے کہ لوگوں اللہ کے رستے خرچ کرنے واسطے پانی کو بہت ملی اس ملک کو فائدہ ہوگا ایسا نہ ہو کہ سنو جس وقت موت آ بہت آپ کسی پریاں ملنیاں شروع کر دیں حسرت نہ افسوس کرنا شروع کر دیں کہ نو کے نہ آجا اللہ ملو کچھ کی کرتا ہے میں سمجھا کہ واپس سب کا تھا پھر میں سب کا کروں نارا عمر کو لاپرواہی نہیں جس وقت موت نے آ کے دم نہ سے نکل ہونا رہتے لوگ آپ خرچہ نیچے گانا کریں گے امی جلدی موت ہوتا میں بہت لمیاں امید تھوڑی فقط سکتا تھا تو درخت ہی دوں دوسری جگہ جو کہ اللہ تعالیٰ اے ایمان والے کبھی نہیں جا رہے اللہ کے رستے میں تھک کر میں قبل آئی جا نہیں لا جاؤ نہ ہے بڑا کھلا تو مرا شکا اس فلم کو پہلا پہلا جس فلم نام کوئی نہیں جائے گی جو جواب نہیں ہوئی ہے اس کو پھر جا کے کبھی یاد کا ستیہ جا کے نہیں کرتا میں آپ سیریا دیکھا بھی خیال نہیں فرمایا کسی کی دوستی کسی کو کم آ سکے کہ میرا دوست ایک آدم ایک اللہ کا ہری دے دوست میں ایک ہر جگہ ایک وقت سخت سے زیادہ دوستانہ رکھتا ہوں کوئی فائدہ نہیں اللہ تعالیٰ قرآن ہی کے اندر دھیان مانتے ہیں کہ آؤ سال دو نیک ماگا کی بات کریں ایک بنا بھی تو ادا اللہ پیسہ اور ایک بنا بھی تو جگہ ان دونوں کے ساری بیویاں ایسے سن جنہوں جنہیں ساری درست نہیں جنہوں نے عمل درست نہیں میرا کہتے سن اس کے اوپر عمل نہیں کرتا پھر سزا کو بنے کون اماپ ملتا ہے بنی تیٹے پیغمبر ہو کے سر میں آپ جلدی نہ بچاتا کوئی سچ ادا کو بات نہیں یہ تمبر کی اس بات سے کیوں نہ جو آپ لگا رہی وہ نہیں پیگمبر سے نکالنے تو ہمارا کوئی جنہیں نہیں چلتا میں چیز رہی بزار آج ہی میں تاکہ نیٹ وکتاؤں زمانے کا بہترین نے کہا کہ جو عورت کی آتی ہے وہ ایک ایماندار ہے دوسرا رقص آپ کے پرانا من سے ایمان کے آج کے اس بند فرعون نے اس کو شدید ترین آزاد دیتے لگا کے جسم بھی تیرس ہوتے لیکن وہ اللہ کے اس سے ایمان اللہ کے رسول سے ایمان اللہ کی کتاب اس سے ایمان پھر رہے بعد جس وقت اس نے آزادہ سختیاں نام زیادہ لگا کرتے اللہ سے دعا کی تھی کہ رب لگے بھی میں پھیلاؤں نہ وہاں پر میں اللہ ہوں ڈراؤں سن کے لیے اپنا کو بچا فرمایا کی پھر اس نے نیک آمار کی جگہ کے اندر اس کی روح سبز کی تھی جو سب اس کے بچے ہوتا کوئی گراؤنڈ سے نکال کرنا کوئی آخر کے اندر نقصان نہیں ہوتا کیونکہ اس نے اپنے آہار کے اندر میں قیامت کے دن کوئی کسی کی دوستی کا پاؤں نہ ہی کوئی سیا کا ہے میں بڑا سفا کہ نہ کسی کی سفارش سے ملتی اس دن دن سوا سوچ کر لے سوا پچھان کے اور کچھ پیش کی جائے اس بات سے میں اس دل کو پہلے پہلے اپنے نماز میں جڑے انہوں ان درست کر نظر تین ہی بد امریا کے اندر موقع ضائع کر دیا اس کو فائدہ نہ ہوتا ہے جو جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دیکھی اس میں ادائی صحابہ جو مانندا ہے اللہ مجمائی کئی اور میرے واقعات یہ ہے کہ جس وقت بہت اور الگ ہے تو انہوں نے خیال آیا کہ غلام اللہ کے دور کا احساس ہر میں کسی کو سنایا کہ نہیں سنایا زندگی بھر کوشش کرتے رہے رسول اللہ اللہ علیہ وسلم میں اس حالات لوگوں تک پہنچانا لیکن موت کے وقت بھی یہ خیال آیا کہ فلام آدمی کسی بڑے پہنچائی نہیں کچھ اس سے بڑے لوگوں نے اکٹھا کرتا کہ میرا آخری وقت اللہ کے سامنے میں دیکھو پھر ایسا نہ ہوئے کہ میں میں ہونے والی پوری کوشش پر میری سب کے کھڑے ہے تو جائیے کہ نہیں ہوں آ کے سن لو قیامت والے دن کے لیے دو سے آپ کی جگہ بھی نہ مجھے چار بنا دی میں ایسے وقت کو پہلے پہلے اپنے آپ کو درست کرتا ہوں جو جو صلاحیت اللہ اور حق نہیں ہے تو ادا نہیں ہے اور سیما بھائی اللہ نے کچھ نہیں ہے میں اپنے لوگوں میں رائے ہوں بکل لوگوں مشہور میں تھے ہر سال اسداری حصل اور کل بار گئے تھے کہ گردی یہ سردار کا اولاد ایک درخت ہوتی اور میں کچھ سوچ میں جاتی چاہتی اللہ نے بیوی سے اور بچوں سے متعلق انسان افسوس کرے گا کہ گھر کو معلوم نہیں میں بچیا کو اڑان کیا میں انہوں نے نماز نوازا میں انہوں نے محمود رسول موسم کا فرق بتایا میں انہوں نے نیتیاں سکھاتا میں انہوں نے بڑھائی سو میں انہوں نے ایسے باتیں

بن گیا میں یہ اولاد اتنا ماں اور یاد رکھو ماں جو خدا رسول کا محبت کرنے والا بنا دین ایمان اس کی محبت ہمارا ہے اولاد جب ان کا ہو وہ جب آپ سے دعا کرے کہ جان کا اس میں اپنے آداب کو دے دو پندرہ کی دعا کو سرسے کے بالا تو سارے اولاد نیک بنا کے سکتے ہیں اور کسی جانتا دوسرا کوئی نہیں تھا آپ نے فرمایا علم جن کا پاؤ نہیں کہ وہ اولاد لوں یا دوسرے کسی کو نہیں پڑھا گئے اس علم کو لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں فرمایا جنہ اس علم کو لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اس کسان والے سے ہم لوگوں نے آدمی اگر کسی کو علم ہے علم پر اللہ سوال ملے کسی کو مال ہے تو مال خرچ کرنے کا سوال نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں جہاز کرنے میں وقت کچھ لوگوں نے جنہیں جہاز کر سکتے جوان میں تندرست میں طاقتور میں دہلی میں جنہوں جہاد کرنے کا سوال ملتا ہے لیکن کچھ ایسے بھی جنہوں کے اندر جلد بھی بہادری کا لڑ نہیں سکتا جو تندرست نہیں جوان نہیں فرمایا وہ وہی یوں ہتھیار لے کے فرمایا ایک تیر جڑا بنایا جاتا ہے اس ایک تیر کے نام چار آدمی جنت سے کرے گا بشر کے تیر بنانے والے نے تیر اس نیت سے بنایا کہ یہ تیر کسی مسلمان کے ہاتھ میں جائے اور وہ اللہ رسول سے دشمنا نہ جنگ کرے گا میں اس نیت کے اوپر ایک تیر بنانے والا جنت کروں گا اور ایک آدمی وہ بھی جنت میں جانا جہاں چیز کو خرید کے مجھے آگے پڑا فرمایا خریدن والا بھی جنت میں چلا کیوں کہ کوئے مجاہد سے کوئے تو رقم نہیں تھی اس نے رقم خرچ کر فرمایا میں وہ مدب دے ہوں اور ایک وہ آدمی کہ چیز نے مارے ہے کہ وہ اگے کھڑا ہے چیز دوبارہ جا کر ان کو پکڑاتا ہے کہ نہ صرف یا سوچ کے اندر گھوڑے لے جا کے دیتا ہے یا رکھنا ٹرین گنا کے جو چلنے والی گھوڑیاں ہیں وہ جا جا کے اس کو پکڑا اور میں وہ جا کے پکڑان والا بھی کے جائے بات وہ بھی غلط کیا چار آدمی ایک چیز کی وجہ سے تیر چلانے والا تیر بنانے والا خرید کے دے بس خریدیا دوبارہ واپس جا کے دے گا چار آدمی اللہ تعالیٰ اس سے بدلے کی ہر آدمی اپنی اپنی دیکھے کی کم کر سکتا ہے کس قدر لائق مال جانا سے اس معاملے میں زیادہ فرق آئے کہ دلیری والے طاقت والے اور ملک کی حفاظت واسطے دین کی حفاظت واسطے اسلام میں بننے واسطے لیکن اگر ہم اپنے پاس سادو سامان ہی ہو تو کس طرح لڑے فرمایا مال والا میں اس سے حق کیوں ایک مال کو حق کر کے تو ان لوگوں کو مسلح کر تاکہ وہ لوگ ملک کی اور دین کی حفاظت واسطے ایک بچے استعمال کر جن لوگوں نے مال نہ کبھی دین میں رکھے خط نہ جہاز لی گئی شکتی نہ ان پڑھانے واسطے خط کی نہ ملک کی حفاظت واسطے کو خط کی طاقتور آدمی پہلوانی مشکل رکھنے واسطے سے استعمال کی تھی لیکن اللہ نے دین کی خدمت واسطے ایک طاقت کو پیدا کیا ایک محلے کے اندر ایک طاقتور آدمی وہ واسطے یہ فرق کہ اس طاقت کو محلے میں کس طرح استعمال کرے کہ اس محلے کی گلیاں کی اس محلے کے اندر برائی بے حیائی ختم کرے اس محلے کے اندر کوئی ایسی بے حیائی اور بدکاری سے بد عملی نہ ہو جائے کی طاقت کا کی فائدہ میں میں سبھی کو پھر نقصان آ گیا پہلوان وہ نہیں جب اخبار میں کسی کو کتنے کا ہے میرا پہلوان تو وہ ہے جس نے کوئی برائی ختم کی جس نے اسے نیکیوں میں بنوا دی جس نے اسے غریبوں میں غصہ آیا تو غصہ بھی نہیں جو کمزور ملک مطلب کے سے ظلم ہو گیا جیسے مت واسطے آتے طاقت اس واسطے نہیں کہ تھی اس کو اخارے کے اندر ہی صرف استعمال کرو اللہ آسم آئی نے اس قسم سے مقابلے بھی ہوتے نہیں اخاڑے کوئی مقابلہ بھی کر سکتے لیکن جو ڈی پڑھے ہوئے بنایا گا وہ ویسے ہوئے اس کا میں کی ساتھ پاس استعمال جی محلے میں اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے بھی جیوا حیائی میں کم ہے اور ایک سرپرستی ہمارا یہ اس کی طاقت سے جڑی ہے کہ ہم کے واسطے امریکہ دے آداد حضرت آشا داران کیا اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو خاص خطوں کے علاوہ آم لوگوں کے گنا یہاں کی سزا خاص خاص ڈیٹا نہیں مل جاتی کہ گنا کی سزا گنا کرنے والے کو نہیں بلکہ گنا جنہیں نہیں کیا انہوں نے بھی ملتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جس نے سب میں برائیاں ہوئی ان برائیوں کو نفرت نہیں برائیاں محلے کو روکنے کی کوشش نہیں کی برائیاں علاقے کو ختم کرنے کی کوشش بھائی اس کو روا نہ پا جو باہر کٹو اس کو برائیاں روکنے کی کوشش کی فرمایا ہے ماحول جس وقت ہو جائے کہ یہ را سارا بہن سہارا نہیں ہے کہ برائی کو جس وقت محلیاں گلیاں کوشیاں کے اندر پھر فلنگ کو روک لینا یا ایسے کمزور ہو جان کہ فرمایا دلوں سے برا سمجھ دینے پر ڈاکٹر کی طاقت رکھتے ہیں برائی دینے والے بات لینا ہے اس کے صرف آگے اور میں ایسی سوچ نہیں یہ لوگ نے جس وقت اللہ کا لاپ آئے گا پھر سب سے ایک کو جیسا نمازیوں سے بھی ہو کے لیے روزے دار کے لیے کیسے کرا اس کے ناج سے کہ انہوں نے کسی ملک اپنے علاقے کے اندر جس سے ان کی طاقت کر سکتی ہے برائی کو ختم کرنے کی کوشش نہیں واسطے اپنی طاقت اپنا آپ کو اپنا پیسہ بچے اس کے بغیر کوئی معاشرہ پاپی کا نہیں کسی علاقے کے اندر نیکی پھیل نہیں ہے جسے کھوج کس وقت شادی ہوگی کسی کا شادی والے تعلیم کی ہیں ریکارڈ لگے کوئی محلے والا آدمی طاقت نہیں رکھتا کہ ان ہم کی غلط ریکارڈنگ میں نہیں اس کو ختم کر ان روکوات بیمار آدمی محلے میں محتاج آدمی محلے کے غریب آدمی محلے کے نہیں پسند کرتے کہ انہوں نے آرام نہیں خرچ انہوں کی بیماری بھی انہوں نے سمجھ سکی لیکن کسی نے محلے کی طاقت ہی نہیں کی روک سکتے

ایسی کچھ حال فرمایا جس وقت پیدا ہو جائے اس وقت میں سب لوگ خاص آدمی بھی لوگ کے آلات کی کیا رات ہو جائے گا لیکن عام لوگوں کا دیکھنا بھی ملے گا اس کے ہم ریڈیو میں بھی جنگے گاڑے لگے گئے سن پڑا ہے کہ میں کافی کے ریڈیو میں لگوائے ہے آپ کو بھی سننا آپ وہ ہمسایا نہیں بے گا ہم سایہ نہیں سننا چاہتے ہیں انہوں نے بھی سنانے کو آواز اس کی اینی اسی تک کہ محلے کے بیمار بڑے کر دیں محلے کے مل بھی مشقت کرنے والے لوگ سمن کو رات لیکن بھی لوگوں کو نہیں میں اس قسم کے حالات ملک کے اندر محلے کے اندر پہلے ہی نہ ہوں تو اچھی بھی اندر نے جو صلاحیت دیتی ہے وہ فائدہ کام کہ کسی انہوں اللہ کے دین پھیلانے واسطے لیکن پھیلانے واسطے کسی پرانے میں برائی لوگ ہیں لیکن وہ حیران یہ اپنے اپنی استعمال نہ کی تو فرمایا پھر برائی کی آئے کہ اس برائی کے کے عذاب سزا کو کوئی بچا مدد بچنا جڑے لوگ ایک وقت میں پورا نیچ متعلق کرا رہے اس واسطے انہوں نے دوسرا نے اپنی بیٹی کا حق دیا کہ صرف آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور کے بچے نماز آپ سے نہ ہو آپ کا حجم پر بھی آ جاتا اور اولاد میں فرق نماز بھی اٹھا کے نہیں کر ایسے لوگ اگر ایک یہ کہ اللہ کہ دھوخا نہیں چکا جاتا وہ تو جانتے نہیں کہ یہ اپنے اختیارات کے اندر بیٹی کو کتنا سکھایا اور برائی کو روکنے واسطے کتنی خوبصورت کر رہا ہے فرمایا تھی یہ سچو کہ ایک جہاز ہے اس کے دو حصے ایک حصہ ایسا ہے جو پانی میں وہ لوگ حصے رہے ایک منظر ہے اور میں جہاز جو اس کے اس سے بھی لوگ رہتے فرمایا یہ لوگ ایسے پانی لینے واسطے اگر جانا ہوئے سمندر کا تو آپ کو اس حصے پانی نہیں لے سکتے اتنی سکتے کرتے کے کے ڈول لمکا تو پانی جانے کی کوشش کرتے میں اس کی چھت والے وغیرہ ہے کہ تھی روز اتنے گور اسے آؤں تنگ کرتے ہو تو آن جانا تکلیف ہو رہی ہے تو آؤ دن جائیں گے جس کا اتنے ٹکٹ ہوتا تھی ایسے نہ آیا کہ امور سر بندے میں سر کے یہ سوچو اسے سانس جان لیے ابھی موئی کر دے رہے گا پرمایا ایک ہی اگر سوراس کرنا شروع کر دے اور اسے لوگوں کو پتا چل رہے کہ ایسا پانی نہیں وہاں سے سوراخ کرنا شروع کرمایا سوچ کے چپ کر ابھی نہیں کر سکتا کیا ابھی تو اتنے نہیں برا کرتا بیٹھے گرم بات سراس کرتے سراس ہو جائے گا پانی نہیں پڑے گا ہلے ہی گے گے بھی ڈب جائیں فرمایا ایک ہی کرو وکاس کی برائی کا کہ اگر ایک آدمی برائی کرتا گیا تو دوسرا یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی اپنی سدائے آپ کو ہے ٹھیک ہوا نہیں کروا لیکن یہ لوگوں نے ایسے بڑھ کے انہیں ہاتھ نہیں پکڑا اس نے سوراخ کرنے کو نہیں ہوتا وہ جہاز اس وقت غلط ہو گیا تو وہ بھی نہیں غلط ہو جاتا اللہ تعالیٰ فرماندے ہیں اس طرح کی ملکہ کے قوما کے حالات کسی اسے معاشرے کو اگر برائی بڑھ کے چلتے جمجا بھیجتے ہو گئے کام ہو تھی یہ جانتے ہو کہ سانوں کی جو کرے گا سو کرے گا جو کرے گا جو بنے گا ایسی شروع سے چل رہا نہیں اس کو پسند کرے کے جب پڑھنے کی طاقت ہے اسی کوشش تو برائی کو روک سکتے تو کیا اللہ پوچھتے گا کہ ہو کے نہ سیتا ہو نا خدا ملے کی بھر ملے گی فرمایا خدا ہے جو بھی ہو سکے گا اللہ کے حضرات کے اندر کمزوری کی مانگا کہ اس نے پتا ہے کیسی کوشش کری تیرا کام ہو سکتا ہے پہلے حکومت بھی ہے خلاف سب نشیوں میں کوئی نہیں کروا سکتے میں یہ عوام اٹھ کے حکومت کو گھروں یقین نہیں کروا دے عوام کو نہیں پوچھا کہ پہلے اندر جو طاقت کی پوچھا ہے کام کیوں برا ہو کسی کیوں ہمارے کوشش اگر کسی ملک کے اندر غیر اسلامی قانون نافذ کر سکتا ہے عوام ایک آدمی کا لوگ اصل میں کی کاروباری کرنا ہے اسلامی بتانا میں چل رہا ہوں اسلامی بتا اپنی اپنی ذمہ داری ادا کی جو ہر انہوں سے آئے وہ اس کو بجا نہیں کرتا فرمایا اور اس کا الاد حرانا تو نہیں ہوتا یہ رہی جو برائیاں کرتی ہے تو حکمران کے جگہ انہوں نے برائیاں اس ہیں حصہ نے نہیں ہوتے اللہ تعاون ٹائم رہے گا کہ میں ہم کچھ نہ کرتے جوا کھیل دینے سے کھیل دیا ذرا کر دینے سے کرتے شرابوں کی دینے سے پیتے انہوں نے کوئی سنگین سزا شریف کی نہ دے کہ سارے میرے خلاف فرمایا یہ لوگ حکمران نہیں انہوں نے حکمرانی ایک طرح نہیں تھی کہ جو کوئی بھی بندہ اللہ ہے اور تھی اپنی طاقت میں لے کے صرف اپنی بات نہیں کام کر سکتا ایک بات ہے جو قائم رکھنے واسطے کبڑا بھی پوجا ہو کبڑا کے اوپر چڑھانا بھی کہا کبڑا کے اتار بھی کہا کبڑا کی گھر و نیا بھی کرتی اس واسطے کے لوگ سارے خلاف ہو حکومت اپنی قائم رکھنے کی کوشش کی تھی تصا اپنی ذمہ داری نہیں ادا کی تھی کہ بڑی کچھ مسئلہ اس طرح سے تو اللہ حکم الحاطی جو آیات میں کرتے انہوں کے اندر اللہ تعالیٰ کہ ایمان والے جس ملک کے رہ رہے وہ اپنی ذمہ داریاں نہیں ادا کرتے کہ ہر جگہ اپنا اپنا جو ہر آئے ہوتا ہے ادا کرنے کی کوشش کرتا کوئی آدمی کسی کی قیمت کرتا ہے دوسرا کوئی بیٹھ کے سنتا ہے اس کو روکتا نہیں میں وہ بھی سوچنا مجھے وہ کہ اس کو منع تو فرمایا کہ منع کرنے کی طاقت تو اس کی طرح کے سارے لے لتا ہے گلا سب کو پھر کچھ نہیں کرنی چاہیے کہ تم سنی جی واسطے بیٹھا گیا کہ تمہیں رہے ہاتھ نہیں کیوں پر اللہ کے حکومت قدم سمجھے کہ میں دو آدمیوں میں قبر کی آزاد ہو جائے بمار بعد ہی کبھی اور انہوں نے آزاد کسی بڑے مشکل کر کے ادا نہ کرنے کو نہیں ہو رہا آسان سے کام نہیں جنہیں تو ادا ہو پہلے پھر آسان کرنا آپ نے فرمایا آپ کو لا کانا لا یا سر جو میرا گاؤں ایک انہوں نے کیوں وہ شخص جو کوئی ملاب ہو رہا ہے میرا پیشاب کرنا پیشاب کر کے پانی نہیں پیچھے اچھا نہیں یا کتاب اسی اللہ تو کر چیٹا پیرا سے نہیں پہنتی پنجلیاں پہنچا رانوں سے نہیں دن کپڑے آرام صرف اس بات سے ہو جائے کہ کارن راج استحم کی ہونا گور کے تو فرمایا دوسرا کار جب اسی دن نہیں بات کہ وہ آدمی چگل ہو کہہ کر کسی کی گھر چھوڑ کر دوسرے کو مسئلہ نہیں جاتے تیرے خلاف سنانا نہیں چاہتے وہ کوئی اگر کوئی گھر ہے سب نہیں کر دیں نہیں چھوڑ کے جا سکتا انہیں واپس کرا دو مخالفہ کو آپس کی شہید کرنے کی بجائے انہوں نے کا گلا گھر کر کے اوپر اوپر پہنچا کے انہوں نے سب دور کرتا فرمایا ایک چگل گھوڑی کی بجائے اللہ رحم الحافی نے اس کو قبر کے اندر آزاد بھی کو کرا دیا تو یہ سارے وہ احکام نے جنہوں کے اللہ تعالیٰ کو پڑھتے کیا ایمان والے ہو اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں یہ بھی وجہ ہے کہ سارے اس معاشرے کے اندر حکومت قانون بھی بنا دیں گے کہ ہے حکومت کی قانون کسی کی صلاح ہے لیکن پھر بھی بڑائی حکومت میں جو ختم نہیں ہوئی کیسی بچی دوائی دے دو آپ کیا گواہی دینے والا ایک طرح ڈرتا کرتا کہ میں اپنے کاروبار کا نقصان کر کے گواہی دینے جانا چاہتا پھر کبھی یہ سوچتا ہے کہ میرے کے خلاف گواہی دے گا اور میرے خلاف وہ زیادہ منگی ہوتا ہے جس سے معاشرہ قسم ہے برائیاں بھی اندر ہو ہوگا اور برائیاں ختم کس طرح ہو برائیاں ختم ہو گیا کہ اس طرح کے من راہ بھی تم کو کر کے سب جو بچے ہو بھی جاتے ہیں کہ فرمایا ہر آدمی ایک ایک آدمی اپنے ماحول کی جتنے بھی ہو بیٹھا جتنے برائی میں سے پہلی کوشش یہ ہوتے کہ اپنا حکومت کا سربراہ تو بھی ہر جگہ پہ بیٹھا معاشرتی برائیاں معاشرتی خیالتا معاشرتی معاشرتی کی گنا احسان ختم ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر ایسے ہمار وار افراد پیدا ہو ہیں جیسے یعنی انہوں نے ان کی شکایت کر ان کے سفر چاہتا ہوں کے خلاف یا یہ بتا ان کو پیدا کرنا انہوں نے برائی کو آگاہ کرنا انہوں نے روک کر انہوں نے برائیاں کرنا نہیں پھر معاشرہ درست ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ ہمارے پاس آیا ہے اس کی تعلیم کسی کے پورا پورا محلے ہے بھی بستا لیکن بڑے سمجھ پروگرام تو بہت ملتا ہے آدمی کا سامنا سکھاتا نہیں جس چیز برتن سامنے اللہ کا حکم ہے برائی کو روکنے اپنے ذمہ جمعوار سکھاتے ہیں پھر سکھا گیا کہ مرد سکیواش کے برائیاں ختم ہوتی نہیں لیکن جب تک ہر آدمی اپنی ذمہ داری کوے گا اپنی آگوت بھی برباد کرے گا اور دنیا کی اس مصیبت سے بڑے معاشرے کے اندر بھی غریب زندگی کر سکتے اللہ تعالیٰ فرما دے ہیں کہ جس شخص نے اللہ کے دین کی کتاب اور اس نیت کی عمل کیا تھا اس شخص نے ہی دنیا میں ہم نے اشارہ اٹھایا اور ایسے شخص جس کی قیامت کے ذریعے کو دنیا اثر رہے ہیں اللہ کے احکام اس پر کسی بات کی ذمہ داری ہے برائی ختم کرے اس بیٹی کا ہے ہر آدمی بھی کا بنانے میں روٹی